حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے اچھی طرح سوار کر وضو کرے اپنا پہنے اور اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے پھر جمعہ پڑھنے آئے تو فضول حرکات نہ کرے اور دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے یعنی اکٹھے بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھے تو اس کے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار ستانوے